آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا اے قافلہ سالار مرحبا مرحبا قافلہ سالار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا ممبئی انوار مرحبا مرحبا مرحبا مرحبہ واقف اسرار مرحبا مرحبا اے واقف اسرار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا اے قافلہ سالار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا آمنا کے دل برو دلدار مرحبا مرحبا محبوب غفار مرحبا مرحبا محبوب غفار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا اہدم و سلنگ مرحبا اہدم و سلنگ مرحبا اہدم و سلم مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا کاش ہے ابرار مرحبا مرحبا کاش ہے ابرار مرحبا مرحبا آقا میرے من مرحبا مرحبا آقا میرے منٹار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا کا پلا سالار مرحبا اغلا و سغلا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا شادگوں کے آمد خیر الورا پہ آج شاد ہو کے آمد خیر الورا پہ غم کے مارے بول اٹھے غم خار مرحبا غم کے مارے بول اٹھے غم خار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرہبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا سبز پر چم ہاتھ میں لہرا کے سب بولو سبز پر ہاتھ میں لہرا کے سب بولو مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا سب سے پرچم ہاتھ میں لہرا کے سب بولو مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا مکی مدنی اے عربی سرکار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا جھومتا گے وجد میں کعبہ خوشی سے آج جھومتا گے بجد کعبہ خوشی سے آج کہہ رہے گے گنبدوں دو مینار مرحبا کہہ رہے گے گنبدوں دو مینار مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا اگلا ہُوا سلم مرحبا اگلا ہوا مرحبا مرحبا سل سلام مرحبا اهلا وسهلا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا بس گئی گئے وادی جامع نئی مہک بس گئی گئے وادی جامع نئی مہک تیری آمد پر شہ ابرار مرحبا تیری آمد پر شہ ابرار مرحبا تیری آمد تیری آمد تیری آمد پر شہ ابرار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا دو عبید بے ہنر کو نات شور دو عبید بے ہنر کو نات شور کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا کر رہا ہے پیار سے کر رہا ہے پیار سے تکرار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آبا نور کی آمد مرحبا دل بر کی آمد مرحبا اہلا و سالن مرحبا اہلا و سالن مرحبا اہلا و سالن مرحبا اہلا و سالن مرحبا آج آئے آج آئے آج آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا اے قافلہ سالار مرحبا